فضیل بن ایاز نے منصور سے اسی سند کے ساتھ خبر دی اور کہا وہ اس کی جستجو کرے جسے وہ صحیح سمجھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اناسی